مزہ ہی تب ہے جب لوگوں کے پاس فضول پلاٹ فضول زیورات اور فضول بینک بیلنس موجود ہوتا ہے فریضہ حج کا مزہ ہی تب ہے جب اس کے لیے پلاٹ بیچے جائیں زیورات فروخت کیے جائیں اور بینک بیلنس خالی کیا جائے پلاٹ زیورات تو پریشان کرتے رہتے ہیں جبکہ حج بیت اللہ بہت کام آتا ہے اور بہت کام آئے گا وہ مسلمان مرد اور خواتین جنہوں نے فریضہ حج ادا نہیں کیا وہ دعا کریں فکر کریں قربانی دیں اور یہ نعمت حاصل کر لیں کسی زمانے جب میں حج پر بیان کرتا تھا تو لوگوں سے کہتا تھا کہ آپ اپنا سب کچھ خرچ کر کے چلے جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ لوٹا دے گا بخل کر کے اپنی جان کا نقصان نہ کریں حج کے بغیر مر گئے تو زندگی ادھوری رہ جائے گی اپنا مال اپنے بچوں کے لیے بچا کر اگر آپ فریدہ حج سے محروم رہے تو آپ نے خود پر بھی ظلم کیا اور اپنی اولاد پر بھی ظلم ڈھایا ممکن ہے آپ کے بعد آپ کی اولاد یہ سارا پیسہ چند راتوں کی عیاشی میں اڑا دے لیکن اگر آپ پلاٹ زمین بیچ کر حج کر حج پر گئے اور وہاں اپنی اولاد کے لیے دعا کی تو مال بھی واپس مل جائے گا اور آپ کی اولاد کو حرمین کی قیمتی دعائیں بے حد نفع دیں گی افضل عمل حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا پوچھا گیا پھر کون سا فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنا کہا گیا پھر کون سا فرمایا مقبول حج